مسروق بن اجدا نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ فلاں فلاں کو تباہ کرے ام رومان نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے اس پر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں نقل کر دیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہاں انہوں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بھی یہ سنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیے اور اچھی طرح ڈھک دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً اس نے اس طوفان کی بات سن پائی ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر کچھ کہوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے میری اور آپ لوگوں کی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی کہاوت ہے کہ انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی تصفون یعنی اللہ ان باتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر لوٹ گئے کچھ جواب نہیں دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تلافی نازل کی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں نہ تمہارا نہ کسی اور کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیرالیس